اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ اللہ محمد السلام علیکم وبرکاتہ تو چند خنو دنگا عرض میں کا اعتقادی دس درس نمبر چودہ تھوں جب کوشش موضوع ایک اہم موضوع اسلامی ناجوں مسئلہ تقدیر تقدیر چین زین خدا سے تعدیر نبی سے پن ہوئے تعدیر نبی سے پن ہوئے درد چنگات کے چی مصیبت چون سے مدان سے تعدیر نبی سے پن ہوئے درد یا جگہ سے خوشی سن سے تعدیر نبی سے پن ہوئے درد اور یا تعدیر باپی نوں اور یا تعدیر باپی نوں خیر اور شیر موضوع پہ آیا جو ہے دی اہم موضوع سے جب باپی نوں شامل ہے کہ انسانی انسان بیچوں اچھا اور انسانی میں گناہ خون انسانی بے کن گاؤں ماں جن گاؤں میں خدا اللہ نسبت میں نے پورا یا جو ہے پورا پورا بندہ خودی مرضی کے بہنا یا خدا بندے کے بیچ میں تو دی باری انسان اسلام ناجم جو نظریا بن ایک گروہ جبری مسلک دے بن اور ایک شک بلا تفویض ایک دو بن ایک شک بلا امر بین امرین تو دی موضوعات کو نہیں کہا اہم ترین عقائدی ان شاء اللہ مختصر رہتی تھی فلم چاہنے کا تھن چو چھوں کہ اسے تقدیر ہاں چلے زمین زمین تقدیر جو ہے اندازہ کرنے کے معنی میں گاچی سے سن تھو تھک بیا ایک معین میں ادا سین چیز سے تو بیا ہاں جی دولا تقدیر زمین معیندا چین چیز سے بیان بھی ہے معین مدافیں چیز سے اندازہ بھی اللہ تعالیٰ تعداد اندازہ گیری کرنے کے معنی مجھے نوتا نظر سے دیکھا جائے تو تعطر چلے زبین بندہ حقیر سے خطاب باقاعدہ نور واشد نے دو سے مختصر الفاظ ان دو عبارت ان سے اور دین دو زیادہ جامعت اسی کو میں آپ لوگوں کے الفاظ میں پیش کروں گا تو دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو تعدیر معنیٰ پر یہ کیا ہے تعدیر اندازہ کرنے کے معنی میں ہے اور دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو تعدیر سے مراد وہ اندازہ گیری اور فیصلہ ہے یعنی خدا تعالمِ تاہ پر بے اندازہ گیری اور دے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں دے انداز خدا سے انا ازل ان کائنات ہر چیز کے بارے میں اپنے علم سے کیا ہے خدا عالم خریدے پوری کائنات ازل صبح تک کھیتر علم روشنی نو کائنات بارے فیصلے چکے تو دے فیصل اللہ تقدیر کہا جاتا مثلاً خدا عالم سے کوری علم محیط حوالی کا پوری کائنات ہر ذر اللہ کھیتر پید عظیم علم زریکہ کائنات ہر شے بارے نو فیصلے چکے مثلا مثلاً کون سی چیز کب موجود ہوگی مہنگا چیز ہوگا وہ وجود میں آئے گا ہاں جی کیا ہوگی کیسے ہوگی کس چیز میں ہوگی اور کس طرح ہوگی اس طرح جو ہے ہر فرد و اقوام کے بارے میں بھی <clears throat> استاد نے ازل میں اور اپنے علمی محیط اور کامل سے جو کچھ قلم کو لکھنے کا حکم دیا ہاں جی اب اس علم لاہی کو کی خلاف ورزی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ سے قلم لا وس پگامہ یا صابق اس کے بارے میں حضرت شاست محمد نروا آپ سے کسل ہوت کی اگر کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے تقدیر اور حکم سے ہی گرتا ہے ساتھی چین ایک خاص یا خاص معین لحاظ چین کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو جس خدا عالم خریدہ کے ذات پوری تقدیری کا ان خوان سے رشت تا پتا اس دن گرے گا تو اسی دن ہی گرے گا <clears throat> اس سیکنڈ منٹ میں گرے گا تو اسی دن ہی گرے گا تو ایک تقدیر کا ایک معنی معنی دی یہ کائنات بارے نے خدا سے جو کچھ فیصلہ کیا انسان کی موت اور حیات کے بارے میں اللہ سے جو کچھ فیصلہ کیا جی فیصل و سولبو منم و سول بغم علم و سول اس کا من و جو نہ اللہ تعالیٰ سے خریدی تعدیر تو اسی حساب سے ہوگا کائنات ہر چیز وارین ہاں قوم بلچی مسائل مشکلات مسئلہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی کو عمل نہ چاہیں دخل میں انسانی کھلی ذاتی پہ عمل نہ دخل میں اور یہ کائناتی نظام پر چلائی والا ہاں جی کائناتی نظام پر چلائی والا ایک بہترین انداز چین ہوں اور الخلا عالم سعد علی نے ایک فیصلہ کیا دے فیصلوں کے تحت کائنات میں ہوتا چلے گا بے <coughs> خدا سے بے فیصلوں تبدیلی میں تبدیلی میں وجہ حسین من خدا خواہ تعدیر مین مین خدا ذات اللہ کل شین غدیر تبدیلی میں وجہ حسین جو نینا خدا سے جو کچھ فیصلہ کیا ہے دو بیاں بہتر فیصلہ میں چونکہ اس سے بہتر فیصلہ ممکن نہیں دو پھر تبدیلی میں خدا میں ادان بار بار فیصلوں نے تجدید نظر بھی علم میں کمزوری محدود یہ تن بار بار دن و تجید نظر فیصلوں فیصلونی تبدیل تام ہو سکتا اماں اللہ تبار و تعالیٰ ذات پہ خو فیصلوں کریا ذات پر علمی محیط کائنات ہر ذرہ ذر الدی کائنات تمام مسالح کن مجن پی تمام مفاصد کن مذنت چیوس نے چی جرب و خدا اندالم صاحم ذات پہ علم محیط پہ و کا کائنات ہر ذرہ لکھیت الت پہ علم کا ہر چیز حکمت اور فلسفہ فلسفوں مجن جا سکا حسین علت کن معلوم کن مزین پہ وجہ سے کہا جس طرح ہمارا شاندار ذات پہ علم محیط اور کائنات لکھلت پہ دے حقیقت نگاہ پہ دے علم پہ کبھی بس فیصلو تبدیل بے ضرورت کو پیش میں امت پہ تبدیل بے ضرورت پہ چونکہ دیں شوا کی سوچے پہنا خطا کی سوچے پہنا دیں ذوف کمزوری کی لطف پہنا دوہر تبدیل میں اللہ تعالیٰ فیصلوں نے کمزوری لطف پہ دیں خطا ہوئے غلطی ہوئے دیں دل جب ان پر بسنم و پلّہ خدا اسی خدائی سے جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے بہتر فیصلہ اور نہیں آ سکتا اللہ نے جو کچھ فیصلہ کیا اس سے بہتر فیصلہ میومن تو پھر خدا العالمِ فیصل السون تعدیر وسون جو ہے وہی عدل میں جو فیصلہ کیا قلم کو جو لکھنے کو کہا وہی ہوتا چلے گا دو تبدیلی میں جو ہے تو دو مقصد پر مسئل پہ باقی ایک چیز انسانی باری نو انسانی زندگی باری نو انسانی بے لسکن نرو لسکن غنی لسکن باری نو کبھی آپ نیکی کرتے ہیں کبھی آپ گناہ کرتے ہیں تو دی باری نو ایک مخصوص بن اسلامی جب بولو کسی یعنی فی آپ بن مسلسل خدا تھت پہ لسکن گامہ خدا میں صد گامہ غصل بہت سوچے کبھی نیکی بت کبھی برائی بت انسانی بیت پہ دی نرو لسکن غنی لسکن جو حوالے کا

الویت نظام امام حسن مصطبہ کے نظام امام جعفر صادی فیقر السعادی سے نقل سوسیت کہ خون تفریح قائل خون انسانی تعام سے نور بہن خدا سے مولانا چس مدان ارادہ من طاقت قوت من بس کے شی بہن بس کے مار انسان کو پورا اپنے اوپر چھوڑ دیا نور غنی ہر چیز اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیا خدا دین کیا ایسا مداخلت میں ایک گروہ بولتے ہیں جو تفریح ایک جن بھائی جو ہے مدام مجبور محسن مطلب چاند پن مجبور محسن بس چبن جی خدا خواہ میں نور بے چون سم خواہاں بے چپن غنی بے چون سم خواہاں چپن تو نظر چپودی نظر دی نظر خطرناک نظر اور بس بندی چاند ہاں داخل میں پن بس خواہاں اور بس پن نظر نُ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو یہی کرنا ہوگا یہ بندہ اچھا ہوگا اس کا اچھا ہونا ہوگا یہ بندہ بورا ہوگا اس کو بورا ہونا ہوگا یہ بندہ مومن ہوگا اس کو مومن ہونا ہوگا یہ بندہ کافر ہونا ہوگا کافر ہوگا یہ کافر ہونا ہوگا یہ رسول کافر بل مومن میں مومن بل کافر بھی تو دیر جگہ دی جبری نظری و جو لسکن نور لہسے کون سے گاما خدا سے بے چکن دین نظر ورنہ دین نظر سو پین جبری نظر سو بہت خطرناک ہیں خدا سے چلو جبری لس بے چکس نہ بھیجتے تان خدا ظالم احمد چونکہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کیا ہم مغل اللہ جب بھی گناہ پہ چپا قطع اختیار پتہ نہیں کامدین جہن نوز اللہ پھر تو اس سے زیادہ ظالم من ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ ذات جو ظلم سے پاک اور منازع بادشاہ کو عدل انصاف نہ بادشاہ خدا سے قرآن خواہاں اللہ علیہ صبح ذات پسند بندوں نے کہا سے ظلم ذرہ برابر ظلم خدا شان منافین <clears throat> تو فری جو ہیں اب خدا میں ظالم ذات پر جب ظلم و ستم سے پاک ہے منظہ ہے ظلم ستم کر کے ذات پہ نزدیک پھٹنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر خدا جب سے خدا سے چب سے خدا مجبور گناہ بے سب مجبور اور نیکی بے چک بھیجیے بھیجی نہ تھا جنگات کے ظلم میں بام گناہ بے چک چوسے نہ دینا چاہنا جو پتہ یہاں ٹاٹا ظلم کی دنیا چی ہاں یہاں جبری اللہ چیز کا چوپا دینے جلو جو چاوے زیر آنوں پہ فون فضی اللہ صبح سو بیسو جا دینے بیسو من چاہ بیچ لس بیجے بےسو من خواتی چا بیچے سزا جرمانہ من تانا تا پتہ یہاں ظلم جلوم بچوں تو پھر دی دی جبری مسئلہ کو بالکل باطل باتیں لین دے اور تفیض حسین کی خدا سے بس انسان دن دے نے سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے یا خدا کسی قسم مداخلت میں سے غلط اسلامی نگاہ سے آئمہ اہل بیت کسل اور یعنی شاستیتی اصول تقادی بھی تعلیمات کے مطابق وہ صحیح نظر و چند صحیح نظر جیسے عمل بین عمر نہ پورا پورا چبر میں نہ پورا پورا تفویض میں نہ پورا پورا خدا سنگت کے نتاطہ میں نہ خدائی دین بالکل بے دخل اطفصمین مدام بلّہ سنین اور خدا سنگت خدا چبر سمر تو چکو خدا عالم ذات پر سے تعدیر رسوت پہ چیز و بدل مہین بھی مطلب سکھ دین خدا نے جی بے شک مداء بلّہ سروسن خدا سے مدا بلّہ سروسن تو پہ مطلب دوئن خدا علم یو تمت سادا سے مثال دیتا ہوں آپ کے طالب علم چونکہ خدا سے رس و یوبت متی نرغنی حوالے کے ساتھ خدا سے رس و یوبت دو مطلب علماء سے تشریف دیو ذکبت مثلاً استاد چکے کے صرف ہوا لاب فو غٹو کی لفظ سال بار سواق سخت ٹیوشن سان سوے سواق سان سوے اور خون لاب بار بار امتحان سان لینے ٹیسٹ سان لینے جو گاما بیس میں بال لندگن خوش دین امتحان خواہ ماں یعنی وا یوں اولا خوش بھائی دیف ہو اچھے نمبر سے پاس ہوگا اور دیفو چکو بس ہو پاس ہوتا اچھا، یعنی و طبع پھیلو دھر دینا یوں لو استاد ہوئے لہم و نمبر پاس ہوئے دیکھو لہو نمبر پاس ہوئے اچھا یہ پاس ہوتا ہوئے دیکھو پاس ہوتا ہوئے ہوئے دیکھو فیل ہوئے پھیلو دیکھیے سوال تین دو بت کہ بھائی جو ہے آیا یعنی کو جو اچھے نمبر سے پاس ہوئے وہ آیا اس وجہ سے پاس ہوئے نہ چونکہ استاد نے کہا تھا

دی وجہ ہو ان کی چونکہ دی استاد دی علم بو دی طالب علم کو نکا محیط ماہی خون استعداد خوں خود سال بر تربیت بین خلا مدین ہو سکتا دیف استعداد پر قابلیت و دی دیفیہ قابلیت پر سامز دی دیفی قابلیت و سامجدہ دیں گزن یہ تو وجہ سے خود علم بہ چونکہ واقعہ مطابقت بنا خوں استداد مطابق پھر زیر خسو ہو اما یہ میں چونکہ خوش لحمن نمبر او خوشی خوش دحمن نمبر اومی نمبر او خوب مجبور صوفی چپ پھیل بن فیل پھیل کے مجبور صحفی جیسے بس پاس ہوتا جو پاس ہوتا سو ایسا نہیں بلکہ خوش من بھی خبر بوس چونکہ علم اور واقعے مطابق وجہ سے کہا جو سو پن دیکھو لحمد نمبر پاس سو جیسے پاس ہوتا جیسے وہ فیل پھیل بس یہ نہ تہوی آمد علماء سے تو خدا سہمزات سے ہر انسان معلومات دن چس ہر انسان چل دن چھو اللہ خے جوہر پن خے حقیقت پن اللہ تعالیٰ علم پہ اتنا محیط کہ غرال دن جو وزن بھی غتی دنیا میں الرغل بھی تمام مسائل کن گامہ خدا عالم علم محیط کا ہر ذرا خدت پہ دے وسیع علم پہ خدا اللہ پتہ خدا عالم ذات پہ ہر انسان خے وجود پینو خدا عالم ذات پہ خے جوہر پینو خیخ پینو نگاہ بس ٹھوس کے دی انسان پسی خری زندگی نو نخواہ مرد کا گاہ گاہ لسکن بینا خود خری زندگی نے خود سنتے ہو ہلکا آگا اللہ سن بین مذہب خدا الپتہ سن وہ لکھ دیا جوانی نے خود آگا کر اللہ سن بین مذہب خدا المدین سن لکھتا قلم کو حکم دیا لکھتا گیا بڑھاپے خود آگا کر اللہ سن بین مذہب لکھتا گیا اور چونکہ خدا سے خواہ میں بے خری مرضی کا خری مشیت کا خری ارادی کا بے لسکن وہی لکھتا گیا ہے اور وہی ہوتا جائے گا کیوں ہوتا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ علم پہ ان میں خدا عالم علم پنگاتی ہر چیز کا میٹ دیوت کھیتی ہے خدا سے بے یا لسکن یا نور الس بن یا نور بن بن بن بن در در بھی یا یا غنی غنی رس بو یو بن پی یہاں بیو خدا سے ریس پین یعنی خدا سے روبیاں نہ دوسے بے کے مجبور سوفی خدا سے روبیاں نے خوبیا بند خوبیا بے سے کو مجبور کو گناہ بن کھو کو گناہ بے کے مجبور سوفی ایسا نہیں ہے دو گناہ ہندی آ آگوں بلکہ خدا عالم اسلام ذات پہ علم محیط ذریعہ کائنات ہر شعل خدت پہ علم کو ذریعہ خدا عالم ذات پہ ہر شع نے بس بس نہ تھوس کے علم محیط ذریعہ ذریعہ شروع سے آخر تک تو تھوس یاد پہ یاد چیز پہ خدا سے ہیری واری رسوت بن ورنہ جیسا کہیں ویسے ہوگا منگا ادنگ بیو یو خدا سے بس بن آپ جن مراحل سے خود گزرے گا وہی لکھا تو وہی ہوتا چلے گا تو خر نورو پہ یا نورو بے خدا اللہ جو ہے میں محیط پہ خدا المعدین صاحب جی بندہ نے کو کار ہوگا تو وہی لکھا ہے خدا علم محیط پہ کہ خدا ہو یہ بندہ برائی کرے گا وہی لکھا ہے ہم یہ کہ خدا سے رویہ نہ غرام برا سو پھر خدا سے رویہ نہ غرام سو پھر ایسا نہیں سُسپور دیا خود و غلط بلکہ خدا عالم علم کو کھیت وجہ سے کائنات ہر ذریعہ کا خدا علمی محیط کر بس فون دے خطہ میں پہ خدائی دلکانیات ہر ذرا پہ دے علم دو گیا خطا ناپذیر ہے خدا علم پر حقیقت پر مبنی حق پر مبنی پہ دے وجہ سے خدا سروس روش بھی ہے گوین نہ کیے کہ خدا سرویہ سے دے گناہ خون بے گرام مجبور سو پھر نوزو اللہ دی کر سو خدا سرویہ ریا نے غرم گناہ بے کا مجبور نے کہ مجبور دو سن پھر بے بےحد جان تصور پہ غلط وقت پہ دو جہنم خصوصاً ظلمات پہ اور خدا ظلم سے پاک ہے تو پھر خدا سے ہو و جو اللہ پہ چھو یون کہ میں بے اللہ و خدا سے وسمن آپ نے جو کرنا تھا وہی لکھا ہے اب چونکہ خدا سے علم پہ محیطیت کھیتیت خدا علم خطا میں مبا نے خدا سے ہوئے رسو بھی اور رسوین خدا سے رس وجہ سے بے بین ہم نے جو کرنا تھا وہی اللہ نے لکھا ہے چونکہ خدا علم محیط کا کائنات ہے خیا کھیت علم پہ روشنی باقی دے نوتا چھپو کہ جبر اور تفریح دہما بو کہ آیا انسان بھی ان کو بے کا مجبوریت و کی برائی اس طرح اسلامی نام جو ایک جبری مسلک دینا کو گوپاسنگ اور دوسرا یہ تو بعض نظریت بھی خنیت پہ اور ایک تفریح سے چب نبت خدا سے جو بندے کے حوالے کر دیا بس خدا چھٹی غزال دن کے حوالہ بس آپ کچھ جو کچھ کرتے ہیں برائی اچھائیاں سب آپ کرتے ہیں خدائی دیں گاہ زوی کا کوئی مداخلت نہیں ایک اور گرو جو ہے نہیں بھائی امر بین معاملے نے خدا عالم ذات پور سے کچھ دخالت غتی سن کچھ دخالت اب تو ندی کے سوال پہ دو خدائی سید خالدِ بن غتی علماء حتی خالد شاہ الماثی شہزن صلی الدین قادین خدان عالم ذات پسند پہ غالب غدالین پہ پہ قدرت پہ لس بے طاقت پہ خدائی اللہ نے دلس بے تمام آذا کن لاپ و کام و سنا دی دزاد دماغ پو دل و دی تمام آزاد جوارح کُن خدا شاہد پہ دے آذا کو طاقت پوس نالک کوئے طاقت پوس چیلا زیر بھی طاقت پہ لاپولہ چکل ظن میں طاقت پو ہاں چکل مدد بے طاقت پہ کام ڈول بے طاقت پو پوس لاتا سمبتا میں طاقت پو دے تمام طاقت قوت گامہ خدا عالم صاحب سے منت پہ دیو خدا سے منت دیو نگاتی چاہ میں

یا کوئی طاقت میں کو چنگلت پا اور دو انہوں چاہنا شرکت وہاں پہ زیر بھی طاقت میں سنا احمد مت مل چن لہٰذا متنی سمجھ پاپذکا میک بولتے طاقت میں میں چنگا احمد منظر تعمت پا منظر کن تمامت پا اب مجھے خدا سے دین احمد غاہمت طاقت گام غاہی بس بیان اب دی دی اصل طاقت کن کا مہ ہوئی اب اور خزاندان چونکہ ریزی طاقت کو نہیں چونکہ نے خدا سے اختیار بھی دے دیا دی آزا گامہ شد اللہ جنی دی قدرت غام خدا نے اختیار دے دیا بندہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ خان اللہ بلطنت دی دکھری دی دی آزا کن استعمال بھی اللہ سے چپ ہدایت ہدایتِلمپر چپ غمراہ لمپر چپ خدا تھت پہ لمبت چپ خدا میں تھت پہ لمپت چپ

جی رہنماءمین فیقا صاحب خدا سے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا انبیا کنغالیہ کن صحیح استعمال تارک الطنبلا دل اسف الین خان دی خدا دی شاق النغام دل بین استعمال بیس اور غنی غلطی الدین جونی خیا استماع المبل ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کن تاس اور دونگام گاموں کے خدا سے دونی چھو چھو آسمانی صوفی کتاب کن ہفتاس ابراہیم کے صحیفوں نوح کے صحیفوں اور سنتوں کے علاوہ تورات تو رات انجب شعب الخدا سے شعب الخاصن ہدایت فرف حرف اور دی شعب و امین بنا ترمین بھائی جو ہے سے غمین بدی آزاق گامہ دین احمد کن گامہ دین دی قدرت می پلتے قدرت نہ لگو قدرت اجما پرسمت قدرت اللہ پل چیز ظلم نہ فتامین دے قدرت کامل کھم قدرت دی قدرت گا سمین پو صحیح سہی لمپ استعمال بہن بہن خیال خیال خیال بحشت استعمال غنی چہنا میں دی پورا بھی چاند نام دیکھیں دورا اختیار مِلنے کا جانے ہتھیار ہتھیار خوب من خدا خدا سے مجبور ماض مسبر دے بحث جہنمی تصور بے معنی ان م تو پھر خدا عالم سے بےحجانہ میں انسان جس اور انسان لد شرف شہد ویس یعنی انسان کے اللہ سے دین احمد گامن سے دن صحیح استعمال بین خیال دی اعلیٰ مقام بن دین غلط استعمال بین خیال بن عذابت جانا بن جنگل اللہ بس و ندی عذاب کن اصل قدرت کن خدا اللہ اس لحاظ سے اللہ کا حصہ ہے لیکن جو ہے جنہیں استعمال بے خدا سے ارادہ ہی آنے والے اختیار بھی یعنی والے کہ لاپو اچھی بھی سے استعمال بھی چکل تیاں یا لاپو چکل رخ بیا کام وزیر کہ چلو روپا تیاں یا چکل رخ بیا سو ڈلس و لگتا شوں بیا لگتا پو شریعت خدا سے اجازت بنفی منظر چلتا قرآن تلاوت بھی لگتا لحم و شعبوں لگتا یا گناہی منظر کو لگتا نہ وہ و کرن لہنا بیا یا فسق و فجور گناہی کرن لہنا بیا دی قدرت پہ خدا شاہ زب الحمۃ اللہ رہنمائی صاحب سے البندہ دل ہم پر ان اما اما شاکر و جیسے انسان نہ گمراہ لم شری مدن ہدایت سنگ سنگ گناہ اور یہ چیز بھی اللہ آخری کنتا رسول کنتا ان جو انہوں متفن عمل کنینو اصل قدرت و طاقت پہ قدن باقی ارادو یعنی یعنی ارادو ارادوسن بنا صحیح رہنمائی سنا یعنی صحیح خدا سے دی قدرت یعنی یعنی ارادہ و قوت من سے یعنی سے دی ارادو خدا سے منفی اعضاء اعظا کو صحیح لمحے استعمال یعنی دی نعمت کن دی قدرت کو غلط لمحے استعمال بن بن ارادو یعنی شامل بن اور اصل قوت پہ ممباپ و سرچم خدا اس لحاظ سے امر بین امرین کو ثالمش کیا اصل قوت قدرت خدا نے لیکن اراد و اِرید اعضا کن دل دماغ پہ لحم حکم بسن لحم اللہ استعمال بھی رہا ابھی ب قرآن زبلِ استعمال بھی رہا ہے یا گناہ منظلِ نا وہ کرن نابل استعمال بھی یا گناہ گنس نابل استعمال بے چاہے وہ صحیح لمحے استعمال بھی اللہ غلط لمحے استعمال بے کام و صحیح لمحے استعمال میں رہا اللہ علیہ اللہ آپ کو صحیح لمحے استعمال میں رہا اللہ علیہ وسلم میں دی استعمال بھی قوت ترق و دی اجازت پہ یعنی المنس دی اراد و یعنی المنس ونگتی ارادوں صحیح لمحے ادا سے ارادوں میں صحیح لمحے بحث مٹ الدا دی اختیار پہ ادا نے منت پیچھے سنوں تو جفری نہ پورا پورا جبر من نہ پورا پورا تحفظ من امر بین امرین آصل قدرت کن خدا اللہ جن استعمال بھی غدان اراد و خدا سے شدبت دیں غرالۂ اختیار میں جبر مبز شان حد مند پیغ اختیار سلب بس تو پھر جم امر بین امرین یول زبین سسون اور یا کڑو چھوڑو شاث دفعہ بین بے سے دوسرے ذقا اور ساتھ ہی امام صادق علیہ السلام سے فرمان خریف حافظ لا جبر ولا تحفظ بال امن بین امر انجر جبر سامن تحفظ امن امر پر درمیان انجر یہ آپ جگہ امام حسن مصطباف حاف السلام حسن بصری سے سوال وسط بین خریف حافظ سے لا جبر ولا تحفظ بل امن بین امر انجر ہے جبر سامن تحفظ سامن نہ پورا پورا خدا سے مطالعہ کوئی حکم مسلط سماوشن نہ پورا پورا یہاں یعنی کھلی چھوٹ فن طاقت پر سر و اصل عمل بے سر و خود اصل طاقت پر خود دو استعمال بے اراد و تو اختیار پہ آنے والے منصد سے تو آنا یو پھر جو ہے شاست اور حدیث حدیثیز کہ انسان اس کا اگر یہ بندہ خدا لے بندہ اگر کھلیں گناہ بھیجنا جی گناہ پہ سزا وار پہ کھیئیں تم نے اپنے ارادے سے کیا ہے تو شرلاً نسبت تم زیادہ لائقین اور نیکی بہن والے جنگی ذات النسبت منگا زیادہ بیرمعین کہ یوں کہیں جو خدائی توفیق کے صوفین خدائی لو نسبت تعمت پو اور غنی دن جو غریب بتا مالی کی وجہ سے غریب غلط سوچ اور غلط ارادوں کی وجہ سے سوسل اللہ نسبت تعمت پو جو ادبی پہلوئی ذرے شاہ شاشرف آپ کا سلمی سن اور فلقادین اور ایمی کا سلیم صاحب عامر حادثی صاحب فن سے دل کہا یعنی نہیں جی زبر تفصیل تعدیری مسلوئی سے مختصر حاقی جانت ادالتوں تو امید کے جی انواز لائے تو مسئیں جہاں ضرور سوال بس وہاں ضابط پرواد دکھا رہا میری خوشی حکم کو مزن بس ہے جو کا عمل بھی آج پہنگلا تو توفی بس آمین رب اللہ